حکومت سے کہتا ہوں بہت صاف لفظوں میں غیر مبہم لفظوں میں پوری وضاحت کے ساتھ پورے ذمہ داری کے ساتھ علماء کی حفاظت کا بندوبست کرو لاشوں کے تحفے دے کر غیروں کے ہاں مقبولیت حاصل نہ کرو یہ پاکستان کی زمین تمہارے لیے گرم ہو جائے گی اتنی گرم تم یہاں نہیں رک سکو گے تم یہاں نہیں ٹھہر سکو گے یہ شہدا کی سرزمین ہے یہ غازیوں کی سرزمین ہے یہ زمین اور ہمارے جو بند کی محنت سے آزاد ہوئی ہے اس زمین کی جڑوں میں ہزاروں مہاجرین کا خون ہے خدا کے لیے اور کی لاشیں غیروں کو دے کر اپنے آپ کو سیکولر کہلانے کے شوق میں اپنے ملک کو برباد مت کر دینا تمہاری تمہاری یہ جلائی ہوئی آگ اونچے ایمانوں تک پہنچے گی علماء کی حفاظت کا بندوبست کرو اسلام آباد کی گلیوں میں مولانا اعظم طارق کا قتل بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے تمہیں علماء کے تحفظ کے لیے اپنی اس فوج کو لگانا چاہیے اپنی اس پولیس کو لگانا چاہیے جنہیں تم نے مجاہدین کے پیچھے لگا رکھا ہے اگر یہ علماء محفوظ نہ رہے یہاں کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اگر ان کی جانوں کا تحفظ نہ رہا کوئی جان قیمتی نہیں رہے گی رحیم یار خان والا سچ بتاؤ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں اگر علماء کا تحفظ نہ ہوا زمین گرم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ زمین تندور سے زیادہ گرم ہو جائے گی اور ٹھنڈے کمروں میں رہنے کے عادی لوگوں تم یہاں نہیں بیٹھ سکو گے